میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے نا شریف کے اشعار یا جی الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم میری نظروں میں تم ہو گلے محترم یا دیوار الحرم یا دیوار الحرم یا دیوار الحرم یا دیوار الحرم میری نظروں میں تم ہو گلے محترم یا یا یا یا الحرم الحرم الحرم الحرم یہ رات پال

عطا سب کو یہ نعمت تاثت کو یہ نعمت مغتنم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا دیوال الحرم یا دیوال الحرم خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے جو ہم سب پاتے پہن کر رہے ہیں جو ہم سب پاتے پہ خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو سب کا کر رہے ہیں جو سب کا میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم محترم یا الحرم یا الحرم یا الحرم یا الحرم آ گیا سامنے روزے محترم آ گیا سامنے روزے محترم جس کی پیار کو یارب طرح ہم آ گیا سان گئے محترم جس کی پیارت کو یارب طرح ہم آ گیا سامنے سانے محترم جس کی یارت کو یار طرف دیتے ہم کی یارت کو یار درج دے دین میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم جبال جبال الحرم الحرم رحمت دو جی رسم رہا رحمت دو جانے رتم جن کے سدتے مسلم ہم جن کے سدتے جن کے سدتے ہیں ہم جن کے صدقے ہیں ہم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا گاجل الحرم یا الحرم یا پا الحرم یا الحرم آپ ہی کے شرط سے رتبہ ملا آپ ہی کے شرط سے رتبہ رتبہ ملا ملا آپ ہی کے شرط سے امت متے ہے جو امت مسلمہ جو خیر الامم ساری امتوں میں بہترین امت کن تم خیر امت اخرجت للناس مگر شرف کیوں ہے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کہ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے برائی سے روکتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء تھے اس لیے آپ کی امت بھی سردار الامت ہے سب سے بہترین امت ہے اور قیامت کے دن تمام انبیاء اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رش کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کو فخر سے دیکھیں گے

عالم عالم میں میں بن کے حاضر ہوئے نی لتا بسم کے حاضر ہوئے نی لتا

بن کے میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال تو یا جبال یاد پال شیر میرے مالک اختر کی سن لے دعا میرے مالک اختر کی سن لے دعا میرے مالک اختر کی سن لے دعا او مقدر میں ہر سال دی بے حرم مقاصر میں ہر سال سیتے دیتے میرے مالک اختر کی سنتے دعا میرے مالک اختر کی سنتے دعا میرے مالک اختر کی سنتے دعا در میں ہر سال سالتیم او در میں ہر سال دی ہر میری نظروں میں تم ہو گئے محترم یا تم یا یاد پال یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال جبال الحرم الحرم یا یا جبال الحرم میرے مرشد محبوب اللہ علیہ کے اور ہوش کے میرے اڑا ہیں اللہ تعالی ہم کو اپنے عشق کے سمندر بھی پلا دے اور ہمارے بھی اللہ اپنی محبت میں ہوش کی گرزے اڑا دے اگر اس کیفیت کا ایک ذرہ بھی ہم کو مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے کس درد سے اور کس کیفیت سے اور کس قرب الہی سے حضرت والا کے اشعار یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو دے تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو چلوان دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو جل یا تو پردے کو چل بان دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے آدمی کو مجنو بنا دے سارے عالم کو دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے حسن کا کوئی اپنا مجھ کو بنا دے اپنا مجھ کو بنا دے ہوش کے میرے اڑا دے ہوش کے میرے

کا سر دکھا دے سوتے دل کا سر لب دکھا دے اشو میں کون دل اشو میں کون دل ملا دے میں دل سو دے دل کا سل اب دکھا دے سو دل کا سل اب دکھا دے یا تو جلدی سے پل کا دے یا تو پر دے کو جلوا بنا دے یا بس سے مجھے اب رہا کر یا بس سے مجھے اب رہا کر یا بس سے مجھے اب رہا کر یا گلشن بنا دے یا تو کو گلشن بنا دے یا پسند سے مجھے یا سے مجھے اب کیا سے مجھے اب رہا کر کیا پپ ہی کو گلشن بنا دے کیا پپ ہی کو گلشن بنا دے آ کے حسن تو عالم پل آپ کے حسن پر آپ کے حسن دِن پر آپ کے حسن دولہ کو جگہ سلح کے دہر کو جگ سکا دے آپ کے حسن تو عالم زمین پر آپ کے حس نے دوس میں دوسرے دو جگہ

دل کی حسرت سے ہو دل نام دل کی حسرت سے ہو دل نام جانے تسلی میں کامل دلا دے جان تسلیم میں کامل دے جانے تسلیم کامل پلا دے جام دے جانے تسلی دے دل کی حسرت سے ہو دل نلر دل کی حسرت سے ہو دل نلر دل کی حسرت سے ہو دل کر جانے تسلیم کامل بنا دے جانے تسلیم کامل بنا دے یا تو جلدے سے پر اٹھا دے تو میری مٹی کو کر لے سنی یعنی کارآمد کرتے اس مٹی ناکارا کرتے تو اللہ تعالیٰ کرامت کر دے قیمتی کر دے اور یہ مٹی قیمتی کب ہوتی ہے کہ جب اللہ پر فدا ہو جاتی ہے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت سے لے اٹھا دے یا تو پردے کو وہ جل پابند آپ کا شیئر اگر کوئی رے جشن لگی کشن لب کو عشق کا سمندر کا سمندر میرا دے اپنے دشن لب کوئی عشق کا ایک سمندر میرا دے عشق کا ایک سمندر میرا دے یا تو جلوے سے کردہ تو تو پر دے آگے تو عالم نانی پر آگے کس میں دو عالم نانی پر آپ تو عالم نے پر سے دل کو جگم گلنا چھ کو جگم گیا کو جل لے یا تو پر کو جلوہ بعض حسنہ کی تشکیل معرف ربانی سفر نامہ یونین والا اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک عربی آیا اور کہا کہ مجھ میں کچھ امراض ہیں میں معالجین سے علاج کرانے آیا ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں نے اس سے کہا کلیا سلام امیتوں خلاطوں میں اقدام اور وطن یعنی ایک سو اکتیس مرتبہ یا سلام پڑھو اور اس کو یہ بھی سمجھا دیا کہ جب تم ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھ لو تو کہو اللہ برکت حادل اسم یا سلام سلم من کل دا و بلا ومن کل سید الاسقام یا جلال والاکرام بوسیلت خیر الانام علیہ السلام والسلام شکریہ کافیہ بھی ہے اس کے اندر مگر کیسی بامانی اور جامع بات بتائی سبحان اللہ فرمایا کہ جب تم ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھ لو تو کہو اللہ برکتی حاضر اسمی یا سلام سلم نام بلدارین و بلارین ومن بل سید الاسقام یاد الجلال والاکرام بی وسیلت خیر الانام علیہ الصلاة والسلام تو وہ وجد کرنے لگا اس نے کہا عربی کے اتنے قوازی عربی اس کی مادری زبان تھی اور ہماری صرف صرف نام کی زبان ہے جو مزیدار ہوتی ہے دیکھو اس جملے میں کتنے قافیے لگے جس سے اس عربی کو وجد آ گیا غرض کثرت سے یا سلام پڑھتے رہو انشاءاللہ بہت سے امراض سے محفوظ رہو گے مگر کثرت سے ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں بلکہ اپنے جس کو اپنا بڑا بنایا ہو یا جس کو اپنا مشیر بنایا ہو یا جس کو اپنا مربی بنایا ہو اس سے پوچھ کر اس کو پڑھ لیں اگر گاڑی میں بیٹھے ہو تو یا سلام پڑھتے رہو اور چند بار پڑھنے کے بعد یہ کہو اللہ بھی برکتی حاضر اس میں یا سلام ہو سلم نام کل بلائے اگر گناہ سے حفاظت چاہتے ہو تو اتنا اور بڑھا دیجیے وہ من کل معاشیت و مصیبت اس میں معاشیت پہلے کہا مصیبت بعد میں کہا مصیبت تو بدن کی تکلیف ہے اور معاشیت سے یعنی گناہ سے تو اللہ ناراض ہوگا اس لیے اس طرح پڑھنے سے اللہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو اس نے میری نافرمانی سے بچنے کی پہلے درخواست کی اس میں اللہ کی خوشی کا راستہ ہے اس لیے اختر میں معاشیت کو مقدم کیا ہے پھر کہیے ومن کل سے یہ خطرناک بیماریوں سے بھی اللہ بچائے جس میں گردے خراب ہونا بلڈ کینسر دل کے وال بند ہو جانا اور جتنی خطرناک بیماریاں ہیں سب کی نیت کر لیں انشاءاللہ سب سے حفاظت ہوگی اور یہ میں نے عربی میں عربی گاہ کے لیے کہا ہے بس آگے بڑھاتے جاؤ جتنی خطرناک بیماریاں ہیں ان کے نام لے لو اور آخر میں کہہ دو یادل جلال اکرام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یاد اکرام کثرت سے پڑھا کرو اس میں اس میں اعظم ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد الجلال اکرام کے معنی وہ نہیں ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں بڑے جلال یعنی غصے والے ہیں دل جلال کے معنی ہیں جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اس میں مبارک سمد کی یہی تفسیر کرتے ہیں كل احد والمحتاج الیہ بل محتاج یعنی اللہ تعالیٰ سارے عالم سے مستغنی ہے جبکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے جو اس قسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی استغنا نصیب فرمائیں گے دل جلال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس مبارک ول اکرام نازل فرمایا دل جلال سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہر ایک سے مستونی ہیں تو وہ دوسروں کی کیا پرواہ کریں گے کیونکہ عام لوگ استغنا کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ول اکرام نازل فرمایا جس کے معنی ہیں صاحب الفیض العام سارے عالم پر فیض کرنے والا وہ کافر کو بھی دیتا ہے چیونٹیوں کو بلوں میں بھی دیتا ہے مچھلیوں کو پانی میں غذا دے رہا ہے اپنے دشمنوں کو بھی غذا دے رہا ہے یعنی وہ ہر ایک سے مستغنی تو ہے لیکن ہر ایک پر اس کا فیض عام ہے سنا کل کے جو میں نے کچھ بات کہی تھی اصلاح سے متعلق تو اس میں یہ بات کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ بیت نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ پابند ہو جائیں گے یہاں بیت سے مراد واقعات بیت ہونا نہیں بلکہ میری مراد یہ تھی کہ اصلاح اصلاح فرق اصلاح کرنا اپنی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق کرنا بیت ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن اصلاح ضروری ہے اصلاح فرض ہے ہر ایک کے اوپر ہر مسلمان پہ اپنی اصلاح فرض ہے تو مراد یہی تھی کہ اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش جیسی ہمیں کرنی چاہیے ویسی ہم نہیں کرتے اور اس سے جو ہے کوئی کسی خاص شخصیت یا کوئی کوئی شخص مراد نہیں ہوتا بلکہ بس اچانک دل میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی اسی امید پہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر مانگ کر یہاں بیٹھتا ہوں کہ اللہ جو طالبین کی برکت سے میرے مشاعر کی برکت سے مضامین ناحیہ یعنی جو میرے لیے بھی اور حاضرین کے لیے حاضرات کے لیے مفید ہو اللہ تعالیٰ وہ کہلوا دیجیے اپنی راحت سے اسی لیے امید کرتا ہوں کہ جو جو کچھ اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتا ہے میرے لیے بھی ہے حاضرین کے لیے بھی ہے حاضرات کے لیے بھی ہے غائبین کے لیے بھی ہے غائبات کے لیے بھی ہے جہاں تک میری بات پہنچے جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو یہ کسی ایک خاص سے خاص آدمی سے مراد نہیں ہے اس سے کسی کو نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے یہاں جتنے آتے ہیں سب میرے لیے محترم ہیں اور میرے شہر کی جو نصیحت ہے اور میرے شہر کا جو طریقہ ہے میرے شہر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں آنے والے یعنی اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آنے والے اور مجھ سے روس نظر رکھنے والے جو بھی حضرات یہاں آتے ہیں ان کے جوتیوں کی خاک کو میں اپنی پریشانی سے افضل سمجھتا ہوں اور فرمایا کرتے تھے کہ ابھی میں کس کیسے اپنی مقبولیت کا مقبولیت کا یقین کر لوں کم و بیش الفاظ سے کیسے میں اپنی مقبولیت کا یقین کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا مقدمہ ابھی مہاراج التوا میں ہے مہاراج سماعت ہے یعنی سماعت ہے ابھی کچھ پتا نہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گہے فرشتہ رشک ماں اور گہے دیو زنت لے نا کیے ماں ایمان جو سلامت بلبے گور برے آسن تو بنی چستی و چالا کیے ماں فرماتے تھے کہ کبھی تو فرشتہ میری میرے مقام پہ میری بلندی مرتبت پہ رش کرتا ہے اور کبھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دیو خندن دیو فارسی میں شیطان کو کہتے ہیں کبھی شیطان میری ناپاکی پہ ہنستا ہے کہ بالکل گول ٹوپی داڑھی اور ٹخنے کھلے لمبا کرتا ممبر پہ بیٹھا ہے اور کیسا اس کو کہ کس راستے سے میں نے اس کو بیوقوف بنایا اور کہاں اس کو ذلتوں اور پستیوں میں میں نے پہنچا دیا تو فرمایا کہ یہ ماں سلامت بل گور بولے جب قبر میں یعنی آگ بند ہو جائے گی روح نکل جائے گی اس وقت جو میری حالت ہوگی جس کیفیت میں میری موت آئے گی اگر حالت ایمان میں میری موت آئی تب میں اپنی چستی اور کی یعنی اپنی نیکیوں کے اوپر خوشی خوشی مناؤں گا اور فخر کروں گا اللہ کے یہاں جب میرا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم تجھ سے راضی ہیں تب کہیں جا کے خوشی منائیں گے تو اس لیے یہاں آنے والے سب حضرات اور خواتین میرے لیے بہت محترم اور بہت معزز ہے لیکن مراد یہی ہوتی ہے نصیحت خیر خواہی یہی ہے کہ جو چیز انسان بھول جائے اس کو اس کی تکرار کی جائے اور وہ یاد دلائی جائے تو اس کو لے کر رونے بیٹھ جانا یا مایوس ہو جانا یا یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو کہا ہے یہ سمجھنا کہ شیخ ہم سے ناراض ہے یہ سب شیطانی اور و خیالات ہیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو کچھ بات یہاں کہی جاتی ہے اپنی اپنی اصلاح کے لیے بھی کہتا ہوں اور دوسروں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مفید کر دے تو کرنے کا کام کرنا چاہیے مقصد کیا ہے کہ کم بھی ہو جائے اور جس کام سے غفلت ہے وہ کام کرنے لگ جائے بس اتنی ہی مراد ہوتی ہے اور شیطان مایوسی کے خیالات ڈال دیتا ہے اور کام سے دور کر دیتا ہے جبکہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی ذکر کے التظام سے ہوگی جو ذکر بتایا جاتا ہے جتنے حضرات جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں اس فقیر سے ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اذکار کی خوب پابندی کریں دل کا نہ لگنا کوئی چیز نہیں ہے یقین جانیے کہ دل کا نہ لگنا اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے بعض حالات میں اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے دل نہ لگنے کے باوجود ذکر کیے جانا کیے جانا گھر سے چاہے می کنی ہر روز خاک آپ بس اندر رسی در آب پاک مولانا رومی فرماتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی شرح مجھ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں عطا فرمائی اس شعر کی کہ جیسے انسان کنواں کھودتا ہے تو پہلے تو خشک مٹی آتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑا اور کھودتا ہے تو کچھ کچھ نمی آنی شروع ہوتی ہے پھر اور کھودتا جاتا ہے تو کیچڑ ملا پانی برآمد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے اس کو امید پیدا ہو جاتی ہے خوشی پیدا ہو جاتی ہے اور مولانا رومی نے اسی کو فرمایا اس خوشی کو بیان کیا کہ جرا کا میز چوں مجنو خنک ہاں؟ جرا کا میز چوں مجنو خنک صاف کر باشد ندانا مجھے یہ یعنی کیچڑ میرے پانی سے اللہ کے راستے میں یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں کو مل رہی ہے اس سے ہم مجموع پاگل ہوئے جا رہے ہیں تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی شراب پاکیزہ تو پلائیں گے تو پھر کیا کیا عالم ہوگا تو حضرت نے فرمایا کہ پھر جب کیچڑ میلا پانی آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ اب انشاءاللہ ضرور پانی تک میں پہنچ جاؤں گا کہ آخر وہ کام کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے حتیٰ کے صاف پانی جو ہے اس کو میسر ہو جاتا ہے نے فرمایا کہ سلوک کی بھی یہی چار منزلیں کہ اول اول جو ہے ذکر میں دل نہیں لگتا مگر وہ کیے جاتا ہے اور عبد الطف نہیں بنتا عبد الطیف بنا لیتا ہے اللہ کا بندہ بنتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دوسرا در نہیں ہے کس کو پکارے آپ کے سوا جی لگے نہ لگے ہم تو آپ کے بندے ہیں جی کے بندے تھوڑی ہیں بس ذکر کیے جاؤ اللہ کو پکارے جاؤ ثمراج کا انتظار مت کرو نتیجے کا انتظار مت کرو بس کھو دے جاؤ کھو دے جاؤ یعنی اللہ کو یاد کیے جاؤ ہمارا کام اللہ کو یاد کرنا ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے اگر دل نہ بھی لگے کام کیے جاؤ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ضرور دل ضرور کامیابی قدر چھوٹتی ہے نمی آنی شروع ہو جائے گی اور نمی جبھی آئے گی جب جیسے جیسے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا یہی مراد تھی کل بھی کہ ہم اپنے باطنی گناہوں کی طرف نظر نہیں کرتے ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے ہمیں وہ محبت ملے ہمیں الفت ملے اور دوسروں سے تعاون ملے اور جو حالات ہم اپنی منشا کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ہاں، ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے یہ سب اللہ کے طریقے کے راستے کے خلاف ہے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیسے کیسے سنگین اور خطرناک گناہ جیسے بدنگاہی جیسے بدقوانی جیسے غیبت اور جیسے چوہ جیسے چگلی بدتیانتی بدعمانتی اور طرح طرح کی خیانت اور حسد اور کینا اور بغض اور غصہ اور کیا کچھ تکبر اور وجوہ یہ سارے ہمارے روحانی بیماریاں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ شیطان کرنے نہیں دیتا دوسری چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے اور ان کی طرف سے ہم غفلت برتتے ہیں ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اول تو ان کی تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بدگمانی کہتے کس کو ہے پھر معلوم ہو جائے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم آپ پر ہیں بالکل ہم ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ معاملہ حالانکہ دوسرا جو ہے وہ ہماری خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے اور ہم بدگمانی سے اس کو بدخواہی سمجھتے ہیں اسی لیے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں اصلاح اخلاق جو رسالہ ہمارے حضرت والا کا تعریف کرتا ہے رحمت اللہ علیہ اس کا بار بار مطالعہ کریں اگر ایک بار کچھ سمجھ میں نہ آئے دو بار پڑھیں دو بار سمجھ نہ آئے تین بار پڑھیں پڑھے چلے جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اندر جو بات کمزوری کی محسوس ہو جائے گی کہ یہ یہ چیز کے اندر ہمارے کمی ہے صرف قدیم سے ہونا چاہیے اور اپنی خیر پاہی کرو اپنے اوپر ہم رحم کریں اپنے حال پر ہم رحم کریں اس کا بار بار مطالعہ کریں اور اس سے اپنے اندر جو بات محسوس ہو اس اس کے اندر علاج بھی لکھے ہوئے ہیں اول اول اس سے علاج کی کوشش کریں اور اگر فائدہ نہ ہو تو اپنے شہر کو اطلاع کریں اپنے مربی کو اطلاع کریں اس کے لیے بیت ہونا بھی ضروری نہیں ہے جو منہ سے نکل گیا تھا لیکن اس سے مراد یہی تھی کہ اپنی اصلاح احوال کی ہم فکر کریں اپنے تزکیے کی فکر کریں بیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اصلاح کا کام کر لو حضرت حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ساتھ بزرگ آتے تھے اس کے پاس بہت بڑے عالم تو ان کو جو ہے حضرت تھانوی سے وہ اصلاح کراتے تھے حضرت تھانوی نے ان کو خلافت دے دی حالانکہ حضرت سے بیت بھی کی تھے تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ سے بیت بھی نہیں ہوں آپ نے مجھے خلافت دے دی حضرت نے فرمایا کہ بیت ہونا تو سنت ہے اور وہ بھی مستحب کے درجے میں ہے آپ نے تو فرض کام کر لیا لائیے اب آپ کو بیت کر لیتے بیت بعد میں کیا خلافت پہلے نہیں کی تو بیت ہونا کوئی فرض و واجب نہیں ہے البتہ برکت کی چیز بہت ہے تو اس سے برکت ہوتی ہے راستہ تیزی سے طے ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بیت نہ بھی ہو اور اپنی اصلاح کی فکر رکھے اور پابندی کے ساتھ اپنا علاج معالجہ کراتا رہے تو انشاءاللہ یہ بغیر بیٹھ ہوئے بھی رضا تک پہنچ جائے گا حضرت خان نے لکھا ہے جو شخص کو کسی کو کسی سے مناسبت بھی نہ ہو اور وہ اپنی فکر اصلاح رکھے اور استفار کرتا رہے اللہ سے مارتا رہے وہ بھی اللہ تک پہنچ جائے گا تو مراد یہی تھی اور دوسرے یہ بتانا مقصود تھا کہ کوئی اس میں کسی خاص فرق سے جس کی طرف اشارہ نہیں تھا تو اس میں شامل ہوں اور تمام حاضرین اور حاضرات ہاں البتہ طریقہ یہی ہے فائدہ اسی میں ہے کہ جو بات یہاں کہی جائے ہر شخص اس کو اپنے لیے سمجھے کہ یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے تو غرض یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ سلوک کی بھی یہی چار منزلیں ہیں کہ پھر یہ آخر کو کیچڑ والا پانی آنا شروع ہو جائے گا پھر آخر اللہ تعالیٰ اس کو سانس پلانی شروع کر دیں گے یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت ہونے لگے گی اگر گناہ سے نہیں بچے گا صرف ذکر اللہ کرتا رہے گا تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی اگر ذکر نافع ہے ضرور ضرور نافع ہے لیکن کامل نفع جبھی ہوگا جب ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے حفاظت ہوگی اور کچھ تو نہیں تھا ن تالبول فنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام